السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میری آواز آ رہی جی روم میں جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو آسانیاں فرمائے تو الحمد للہ ہمارا یہ سلسلہ اس وقت صحیح مسلم شریف کے درس کا ہوتا ہے پچھلے دو تین دن میں لائٹ کی پرابلم کی وجہ سے نہیں آ سکا جی اللہ کا شکر ہے رضوان بھائی الحمد میں بھی ٹھیک ہوں آپ سب بھائیوں کی دعاؤں سے اللہ کا شکر ہے بس یہ دو تین دن حاضری نہیں دے سکا لائٹ بہت زیادہ پرابلم کر رہی تھی تو آج کچھ ابھی ہے اس وقت دیکھیں کتنی دیر تک رہتی ہے بہرحال تو ان شاء اللہ تعالی حسب معمول قصیدہ بدا بدھا شریف کے چند اشعار اس کے بعد کلام اعلی حضرت جی شانی بھائی اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ٹھاک ہوں الحمد اور کلام اعلی حضرت کے بعد انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ صحیح مسلم شریف کے ایک یا دو حادیث پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ تعالی صل وسلم دائما مرلایا على حبيبك خير الخلق نار خلقی صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته شف تولی کل احولی مرکحیمی می مؤلا سلسل گائی من ہی پیکا خیریل خلقی کل محمد سيد الكونين والثقالين محمد سيد الكونين والثقالين والفريقين من عرب ومن عجام مولايا صلي وسلم دائما عبادا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولايا صل وسلم دائما عبدا على حبيب ربك خير الخلق كلهم فإنا من جودك الدنيا وضرتها فإنا من جودك الدنيا وضرتها صلي وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم <clears throat> صلى الله عليك يا رسول حبیب اللہ نام تیرا رو ف رہی مو علی مو علی ہے رو پو رہی مو علی مو علی ہے رو رحیم و مو علی علی ہے نبی سربرے ہر رسول ولی ہے اور نکی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فدا ہو کہ تجھ پر یہ عزت ملی ہے نبی سرورے ہر رسول ولی ہے نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اوسنی نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اوسنی اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے نبی سرورے ہر رسول ولی ہے اور خدا نے کیا تجھ کو آ تب سے خدا نے کیا تجھ کو آگاہ سب سے دو عالم میں جو کچھ خفیو جلی ہے دو عالم میں جو کچھ خفیو جلی ہے نبی سرورے ہر رسول ولی ہے اور تیرے چار ہم دم ہے جان یک دل تیرے چاروں یک جان یک دل ابو بکر فاروق عث مالی ہے ابو بکر فاروق عثمالی ہے ابو بکر فاروق علی ہے نبی سرور ہر رسول سولوبلی ہے نبی رازدار دارے مابلی ہے اور تمنا ہے کہ فرمائیے روز محش تمنا ہے کہ فرمائیے روز محش یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے تیری رہائی کی خوشی ملی ہے یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے نبی سرور ہر رسول ولی ہے نبی راز دے بابلی ہے اور جو مقصد زیارت کا برائے پھر تو جو مقصد زیارت کا برائے پھر تو نہ کچھ قصد کیجیے یہ قصد دلی ہے نہ کچھ قصد کیجیے یہ قصد دلی ہے نبی سرور ہر رسول ہے نبی راز دارے لی ہے اور تیرے در کا درباں ہے جبری لو در کا جبری تیرے در کا درباں ہے جبری لے آزم تیرا ہر نبی و ولی ہے تیرا مدح خاں ہر نبی و ولی ہے نبی سربر ہر رسول و ولی ہے شفاعت کرے حسن میں جو رضا کی شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے نبی سرورے ہر رسول ولی ہے نبی رازدار العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين قال حدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي زرعتان ان نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان اعرابیا جاء الى رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دلنی على عمل اذا عملته دخلت الجنہ قال تعبد الله تعالی لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه المكتوبه وتؤدي الزكاه المفروضه وتصوم رمضان قال الذي نفسي بيده لا ازيد على هذا شيئا ابدا ولا انقص منه فلما بلا قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا وزد محترم سامین محتر سامین کرام حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم آپ کی مقدس بارگاہ میں کہ ایک عربی حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ علیہ وسلط والسلام مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجیے جس کو اختیار کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی عبادت کرو کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ نماز فرض ادا کرو زکوٰۃ ادا کرو رمضان کے روزے رکھو رابی نے کی اللہ کی قسم میں ان احکام میں زیادتی کروں گا اور نہ کم کروں گا آپ نے ارشاد فرمایا هذا جو آدمی کسی جنتی کو دیکھنے سے خوش ہوتا ہو یا جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ وہ کسی جنتی کو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس شخص کی طرف دیکھ لے اب دیکھیے حدیث پاک میں ہمیں کتنی خوبصورت اشارات مل رہے ہیں کہ مستقبل کا علم ان پانچ علوم کا حصہ ہے قرآن پاک فرماتا ہے وماتا ماتا دری نفس مادہ تقسیب و غدن کہ کوئی نفس یہ نہیں جانتا اپنے آپ کہ کل کیا کرنے والا یا کل کیا ہوگا تو اس علم کو تو اللہ ہی جانتا ہے لیکن وہ کریم اگر اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور آپ کی مطابعت کاملہ کی برکت سے کسی بزرگ کو سکھا دے کسی اپنے پیارے کو سکھا دے تو اس میں کیا حرج ہے تو گرامی قدر حضرات بات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم پاک کے حوالے سے اس طرح ہوگی کہ جب رب العزت خالق کائنات جل مجد الکریم آنے والے کل میں کیا ہونے والا ہے اپنے محبوب کو سکھا دی تو اس پر اعتراض کیسا بات اپنے آپ جاننے کی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علوم جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ علوم ہیں تو اس لیے اگر قرآن پاک کو ہم پڑھیں تو قرآن پاک حضرت موسا کریم اللہ علیہ صلاحت والسلام کا واقعہ جو حضرت خضر کے ساتھ پیش آیا بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے اور حضرت خضر قدم قدم پر ایسے راز فاش کرتے دکھائی دیتے ہیں اور جن کا تعلق مستقبل سے ہے اور قرآن پاک ان کی تصدیق کرتا ہوا نظر آتا ہے اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ است پیش اولیاء کہ لوح محفوظ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے اور اس حدیث پاک میں اب دیکھیے سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس گاؤں والے اس عرابی کے انجام کی خبر دے رہے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا فرمایا من اراد من اللہ جنت فل الى حاضہ جس کو چاہیے کہ وہ جنتی بندے کو دیکھنا دیکھنے سے خوش ہو اس کو چاہیے کہ وہ اس شخص کو دیکھ لے اب پتا چلا یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کتاب الایمان میں مذکور ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جس بندے نے جنتی دیکھنا وہ اس کو دیکھ لے اب پتہ چلا حدیث کیا کہہ رہی ہے اور دیوبندی اور وہابیوں کا عقیدہ کتنا غلیظ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنے انجام کی بھی خبر نہیں ارے بدبختو جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ہر غلام پر نظر رکھتے ہوں ہر غلام کے عمل کو بھی جانتے ہوں اس کے انجام کو بھی جانتے ہوں تو کیا نعوذ باللہ سرکار کو اپنے انجام کا علم نہیں ہے تو پتا چلا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ و علی وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ حضور کو پتا نہیں ہے کل کیا ہونے والا ہے حضور کو اپنے انجام کی نوز باللہ خبر نہیں یہ سریحن حدیث پاک کے خلاف ہے اس حدیث کو امام مسلم نے صحیح سرد کے ساتھ بیان فرمایا ہے اور ایک طرف تو دعویٰ مسلم شریف کو ماننے کا ہو دعویٰ صحافہ کو ماننے کا ہو اور مسلم شریف